ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں بے شک ہر قسم کا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے